چلیے اب ابن آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم الحج الحج الحج معلومات فمن فرد فلا رفس ولا ولا ولا فسوق فسوق جدال وما تفعلوا التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ حج کے معین مہینے ہیں پھر جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران کوئی فخش بات نہیں کرنی نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو بہترین زیادہ راہ تکوا ہے اور عقل والو مجھ ہی سے ڈرو اس آیت سے رکو نمبر نو کا آغاز ہوتا ہے حج کے بارے میں کچھ باتیں اس رکو کی روشنی میں ہم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج کو مقرر کیا حج کیا ہوتا ہے کب کیا جائے کیا طریقہ ہے اگر اس آیت کی قابل غور چیزیں دیکھیں تو سب سے پہلے حج کے بارے میں بات ہوگی اس میں ایک حج کا ذکر ہے کب ہوتا ہے اور کس طرح ہوگا پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ حج کے دوران لگائی ہوئی پابندیاں کیا ہیں تیسری چیز نیکی کے کاموں کے بارے میں دیکھیں گے کہ نیکی کے کام کیا ہوتے ہیں جس کے ساتھ انسان اپنے حج کو بہترین درجے کا کر سکے اور پھر چوتھی بات ہوگی تقوی کے بارے میں آپ نے غور کیا ہو تو اس آیت میں دو دفعہ تقوی کا ذکر آتا ہے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے ہی سفر کی تیاری کی دعوت دیتے ہیں اور حقیقت کیا ہے کہ حج فرض عبادت ہے اگر دیکھا جائے کہ حج کی عبادت کا اسلام میں کیا درجہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلامی اللہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے اور ان پانچ میں سے ایک حج کرنا ہے اسی طرح حج کی فرضیت صورت عال عمران کی آیت نمبر نائنٹی سیون میں ہے استطاع الیہ سبیلا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اب دیکھا آپ نے اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت اگر رکھتا ہو تو پھر اس کا حج کرے اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے کیا فضیلت ہے کیا ملے گا حج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے مبرور کیا ہے بیر سے نیکیوں سے بھرا ہوا حج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا پھر اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی اسی طرح حج کی کچھ شرائط بھی ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فرض کرتے ہیں تو کچھ شرائط بھی اس سے پہلے لازم ہوتی ہیں کیا ہے شرائط نمبر ایک مالدار ہو شخص یعنی مال ہو راستے کا سفر پیچھے والوں کے رہنے سہنے کا سامان موجود ہو پھر آزاد ہو غلام نہ ہو آکل ہو کلمند ہو مجنو یا دیوانہ نہ ہو عورتوں کے لیے ایک شرط محرم کی ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو اور ایک شرط کیا ہے کہ راستہ پر امن ہو یعنی حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کر نہ سکے کام کو اور اس کے اندر اس کو رکاوٹ پیش آئے مثلا آج کے دور میں ویزے کی پابندی یا حج کا کوٹا کہ اتنے لوگ ہی سال حج کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جا سکتے تو پھر ایسے لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں میں نہیں آئیں گے کہ وہ لوگ نیت تو رکھتے تھے ارادہ تو کرتے تھے لیکن کر نہیں سکے یہاں جو بات ہوئی کہ الحج اشہرم معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشقروم معلومات سے کیا مراد ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوال ذی قادہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں کیونکہ عموماً شوال ہی کے بعد لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں حج کی اور پھر اس کے بعد وہ تیاریوں میں جو دن گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حج کا وقت بھی آ جاتا ہے جس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا لئی بر سے ایک آیت شروع ہوئی تھی جس کو ہم نے آیت بر کہا تھا اس میں اقسام بر کی کچھ تفصیلات گزری اب یہاں اللہ تعالیٰ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی حج کا ذکر تفصیل سے بتاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حج کیوں فرض کیا گیا اور حج کے حکمتیں کیا ہیں اور اس کو کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور کر کے آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہوگا حج کا لفظی معنی ارادہ کرنا ہوتا ہے تو فرمایا الحج حج کرنا اشخورن مہینے ہیں شہر کی جمع کہ حج کے مہینے معلومات جانے پہچانے ہیں کیسے جانے پہچانے ہیں اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے مکہ والے حج کرتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصب جوڑتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو شان ہی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ گھر بنوایا کہ جس کو پھر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششیں اتنا رنگ لاتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان گھروں کو کبھی بے آباد نہیں کرتا الحج اشخروم معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں جانے پہچانے ہیں کیوں اس لیے کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اسی کے عادی تھے اور حج کیا کرتے تھے اب کیا ہے فمن فرد افی ہن الحج اور جس نے ان دنوں میں حج کو فرض کر لیا حج کو فرض کرنے سے کیا مراد ہے مراد کیا ہے قصد کر لیا ارادہ کر لیا نیت کر لی کہ میں اس سال حج کروں گا اور یہاں فرد فی ہن سے مراد پھر احرام کی حالت میں آنا بھی ہے کیونکہ اس کے بعد جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے یہ صرف احرام کی حالت میں منع ہے تو لہٰذا یہ بات کہہ کے کہ فمن فرد فی ہن الحج کہ جو حج کی نیت سے اب حالت احرام میں آ جائے کیا کرے نمبر ایک فلا رفس کوئی شہوانی فیل نہ کرے رفس کیا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کا ادنا سے ادنا درجہ کوئی ایسی بات ایسی چیز جو شہوت کی طرف انسان کو مائل کرے رفس کہتے ہیں ہر وہ حرکت جو شہوت پہ لسٹ پہ انسان کو موٹیویٹ کرے یہ پابندی کب ہے لکھ لیں اپنے پاس احرام کے دنوں میں گویا کہ حج میں رفس نہیں کرنا دبی زبان سے ذکر کرنا اشاروں سے کرنا نگاہوں سے کرنا زیر لب کرنا یہ منع ہے اور کیا نہیں کرنا ولا فسوق اور نافرمانی کے کام نہیں کرنے فسق کیا ہوتا ہے نافرمانی حدوں سے آگے گزرنا یہ کب نہیں کرنا احرام کے دنوں میں بھی نہیں کرنا حج کے باقی دنوں میں بھی نہیں کرنا اور آنے کے بعد ساری زندگی نہیں کرنا ولا جدال اور جھگڑا نہیں کرنا دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے یہ کب نہیں کرنا حج سے نیت کر کے آنی ہے وہاں اس کی تربیت لے کے آنی ہے اور ساری زندگی اس پہ قائم رکھنا رہنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ حج کی بات ہوتے ہی کچھ اس کے وظائف نہیں بتائے گئے کوئی اس کی خاص عبادت نہیں بتائی گئی بلکہ کیا کہا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو اس سے کیا پتا چلا کہ حج پابندیوں کا نام ہے حج اپنے آپ کو جمانے کا نام ہے روکنے کا نام ہے ہمارے ہاں عموماً جب کسی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی کتاب ڈھونڈ لیں جس میں اس موقع پہ پڑھے جانے والے وظائف ہوں کوئی طریقہ عبادت ہو کوئی ایسی چیز ہو لیکن آپ دیکھیے کہ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ جو انسان کو کسی خاص عبادت کی طرف مائل کرے اور آپ نے دیکھا تین پابندیاں رفظ شوہر کے درمیان کا تعلق ہے ولا فسوق اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اور ولا جدال انسانوں کے ساتھ معاملے کی بات ہے تو یہ ہے اصل روح کہ اپنی زندگی میں پابندیاں لگانی سیکھو جس کی زندگی میں پابندیاں آ گئیں اللہ کے حکم کو سن کے وہ رکنے کے لیے تیار ہو گیا اس نے حج کی روح کو پا لیا اور جو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو والا تر رکھ کے جتنے مرضی طواف کر کے آ جائے جتنی مرضی نفل پڑھ کے آئے لیکن اگر اس کے اندر یہ چیز نہ آئی تو پھر یاد رکھیے کہ حج کا فائدہ نہیں اس کو ملا اور وہاں جا کے لڑنے کو اتنا دل چاہتا ہے وہ لوگ جو کبھی نہیں لڑے وہ وہاں بھی لڑتے ہیں تھکن ہوتی ہے کام بہت سارے ہوتے ہیں کٹھے رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ اپنے خلاف مزاج لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی کرو جو ایسا حج کرے گا اس کا حج قبول ہے کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں ملی آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیسے انسان پر پابندیاں لگا کے اس کی تربیت کرتے ہیں انسان اپنے معاملات میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جائے حج سکھاتا ہے کہ انسان شہوت کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جینے لگے پھر حج یونٹی سکھاتا ہے اسلام ہمیں حج کے ذریعے اپنے سے مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ جینا سکھاتا ہے اگر دیکھا جائے ظاہر میں حج تو صرف چند مناسک ہے لیکن روح کے اعتبار سے یہ عبادت اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اصل میں ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنی ہستی کو اللہ کے سامنے ڈال دے اسے اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ آخرت کی پکڑ کا معاملہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہے اور اسی کو مسئلہ بنانا ہے جس کو آخرت کی پکڑ کا مسئلہ لاحق ہو گیا اس کو دنیا کے سارے مسئلے بھول جائیں گے ساری پریشانیاں بھول جائیں گی فرمایا وما تفلو من خیری یا لمح اللہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے کوئی قدر کرے نہ کرے میں تمہاری قدر کروں گا تم نے کتنا صبر کیا میں اس کو جانتا ہوں کتنے موقع آئے نافرمانیوں کے کام کرنے کے لیے اسباب موجود تھے لیکن تم رک گئے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو بندہ مومن کے لیے ایک آب حیات کی طرح لگتا ہے کہ وما تفلو من خیری یا اللہ ساری ریاکاریوں اور دکھاووں کا کلا کما کر دیتا ہے یہ جملہ اور یہی ہے اصل میں مطلوب حج کے ذریعے سے کہ تم جو کرو گے میں اس کو جانتا ہوں کیونکہ حج کے دنوں میں بعض دفعہ ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ کسی انسان کو ساتھ جانے والے کی بھی خبر نہیں ہوتی ایک ساتھ گھر سے نکلنے والے بچھڑ جاتے ہیں پھر اب انسان تنہا بازاروں میں گھومے کھانے کے پیچھے بھاگتا رہے کہیں پڑھ کے سو جائے کسی کو کیا پتا جو ساتھ ہیں ان کو تو ہمیں خود نہیں پتا وہ کہاں ہے ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ پکار لگاتا ہے تم جو کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے میں اس کو دیکھوں گا میرا مالک مجھے دیکھتا ہے میرے ہر اچھے کام کو دیکھتا ہے یہ احساس انسان کو زیادہ کام کروانے کے لیے تیار کرتا ہے تھکن دور ہو جاتی ہے انسان اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے اچھا میں اپنے مالک کو دوں گی یہ نیکیاں پھر تو میں اور نہ جمع کر لوں نہیں ابھی اچھا گفٹ تیار نہیں ہوا تھوڑا سا اور کر لوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان ایک پھولوں کا گلدستہ بناتا ہے کسی بڑے محبت کرنے والے انسان کے لیے آپ کہتے ہیں چلو ایک پھول توڑ لیتی ہوں ان کو اچھا لگے گا پھول دیکھ کے پھر آپ ایک توڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ دوسرا پھول بھی اچھا ہے وہ بھی لگا لو پھر وہ لگاتے ہیں پھر تسلی نہیں ہوتی کہتے نہیں وہ تیسرے کلر کا بھی دے دو یہ دیکھو تین کتنے اچھے لگ رہے ہیں پھر دیکھتا ہے انسان پھر کہتے نہیں نہیں تھوڑے پتے بھی لگا دیں تھوڑی کلیاں ڈال دیں اس میں اور ایک خوبصورت سا گلدستہ بنا کے ایک بکے کی شکل میں انسان کہتے ہاں اب لگتا ہے کہ ان کو اچھا لگے گا لمح اللہ نیکیوں کے پھولوں کا گلدستہ لے کے آؤ میں اس کی قدردانی کروں گا میں تمہاری ایک ایک کوشش کو دیکھ رہا ہوں تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہوں ایک سبق دے دیا کہ حج اللہ کے لیے کرنا ہے لوگوں کے لیے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو اس طرح سے جوڑ لو کہ بس بیچ میں کوئی دوسرا نہ رہے اور دیکھو بتضوفین نقی رزا دت خواہ اور زیادہ سفر لے لیا کرو کیونکہ بہترین زیادہ سفر تک ہے ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ چلے جاؤ اس آیت کے حصے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو اور سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے جسے ہی بخاری کی روایت ہے آج ہمارے بھی تو کچھ ایسے ہی کرتے ہیں مانگ تانگ کے مکہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلانے کے لیے بھی کہہ دیا کہ دیکھو زیادہ سفر لے کے آؤ کیوں کہ تم یہاں آؤ گے تو میں دوں گا لیکن راستے کا سامان بھی تو چاہیے یہ حج کی شرط ہے پیچھے جب ہم نے ذکر کیا کہ حج کی شرائط ہیں جو پانچ تو اس میں ایک کیا تھا مالدار اس پر فرض ہے پیچھے والوں کے لیے سامان موجود ہو سفر کا موجود ہو سب خرچہ ایسا نہ ہو کہ انسان سب کو تو بھوکا چھوڑ کے اور خود حج کے لیے آ جائے اسلام ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو تم جن لوگوں کے نگران ہو ان کی بھی ذمہ داری کا خیال رکھو اگر نہیں ہے پیسے تو نہ کون کہتا ہے کہ وہاں آ کے تنگ کرو اور آج کے دور میں اب دیکھیے کہ ایک پروفیشن بن چکا بعض لوگ صرف پروفیشنل بیگرز کو وہاں پہ پھیک منگواتے ہیں اور یہ ان کا بزنس ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ زیادہ سفر لے کے آیا کرو فائن خیر رزاد ایک جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا اچھا ساتھ سامان لے کے آنا تو پھر انسان خوب بھرنے لگتا ہے بڑے بڑے کیس باکسز اتنے جوڑے اتنے جوتے میچنگ کپڑے اچھا اللہ جولری بھی لے آؤں میچنگ کی اچھا وہاں یہ بھی لے آؤں وہ بھی لے آؤں کہا نہیں نہیں بس وہ تو ایک ضرورت کا سامان تھا اور اصل زیادہ راہ تو تکوا ہے تکوا ساتھ لے کے آؤ اس کی بات سمجھ نہیں آتی تکوا کوئی چیز ہے کھانے کی جس کو لے کے آتے ہیں کہا ہاں ہاں اسی لیے کہ وت تکونی یا ال اور مجھ سے ڈرو عقل والو اللہ نے عقل کے ساتھ تقوی کا رشتہ جوڑ دیا کہ عقل والو میرا تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہوتا ہے کسی ظاہری حالت کا نام تقوی نہیں کسی ظاہری پوسچر کا نام تقوی نہیں یہ تو عقل اور شعور کی ایک حالت کا نام ہے جب انسان اپنی عقل کے ساتھ رب کو پالے جب انسان کا دل اللہ کے جلال اور اس کی محبت سے بھر جائے اس وقت انسان کی روح پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اس کا نام تقوی ہے اس تقوی کو لے کے آنا میلہ سمجھ کے نہ آنا کھانے پینے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا فن پلیکس میں نہیں جا رہے تم تم مشقتوں کے راستے پہ چل رہے ہو اور اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا دیکھو تم اگر مند ہو مند کون ہوتا ہے میں اور آپ تو اس کی پتہ نہیں کیا کیا تفسیریں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مند کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا مند اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع دار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کر لیا کیا آپ اپنے آپ کو مند کہیں گی اس تعریف کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں مند ہوں کیا خوبیاں ہیں مند کی نمبر ایک جس نے اپنے نفس کو بنا لیا سب اپ اللہ کی بات آ گئی اب مجھے کسی کی نہیں سننی ماننے والا نفس چھٹلانے والا نہیں اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا یعنی دنیا کے لیے نہیں مرنے کے بعد اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا سب سے مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے ہم کس کو مند کہتے ہیں ذرا ہم اپنے انسانوں کی بھی تو مندیوں کے معیار کو ساتھ ساتھ پرکھتے جائیں ہمارے ہاں عموماً مند کون ہوتا ہے جو بزنس اچھا کرے دو اور دو کو چار کی بجائے پانچ کر کے دکھا دے ہوشیار شخص کو کہتے ہیں لوگوں کو باتوں میں اتارنے والا فلاں بہت عقل مند ہے شیشے میں اتار لیتا ہے فلاں اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھو مال کہاں سے زیادہ اچھا کمایا جاتا ہے وہاں جاتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری تو عقل مندی کی تعریفیت ادھوری ہے ہم تو عقل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ ہی نہیں سکتے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ متقی انسان ہی اصل میں مند انسان ہے جس نے اس دنیا کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کر دیا وہ شخص جو صرف اس دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ رب کے لیے جیتا ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے دنیا میں جو شخص فضول خرچ ہو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا کیا کہتے ہیں دیکھو کل کے لیے جمع کر کے رکھو چھپا کے رکھو سنبھال کے رکھو لیکن سب سے مشکل کل جو آنے والی ہے وہ تو آخرت ہے تو پھر وہ لوگ جو اس دنیا کے سپرد اپنے آپ کو کر چکے کیا وہ مند ہوں گے یا وہ لوگ جو اپنا آج کا سب کچھ لٹا رہے ہیں کل کے لیے کچھ بن جائے یہاں ایک بات بہت ہی خوبصورت ہے اللہ کے نبی جن کو عقل مند کہہ رہے ہیں جو کل کے لیے سوچنے والے جو اپنے آج کو قربان کر دیں کل کے لیے کم فہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں یہ منافق لوگ اچھا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں آج کے دور میں ہم کیا واقعہ ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے مجھے تو لگتا ہے آج کے دور میں بھی ہم نے نام فنیٹک اور ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹک اور نہ جانے کتنے کتنے نام رکھے ہوئے تو کیا پتا چلا کہ اصل عقل مند کون ہے جس نے آخرت کی حقیقت کو پا لیا جس نے اپنے رب کی معرفت کو پا لیا جب اس کی روح کے اندر وہ لطیف جذبات پیدا ہو گئے کہ جو اس دنیا میں رہ کے انسان کو آخرت کی تیاری کرنے کے قابل کر دے وہ لوگ ہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں اس کے علاوہ باقی تو سب بیکار ہے باقی تو سب ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس کے اندر وہ دنیا میں اپنے دن پورے کر رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دیندار لوگ دنیا کی نعمتوں کو نہیں پا رہے لیکن دل کا تقوی جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اس کی عصمت اور اس کا خوف اتنا بڑھ جائے کہ وہ اس دنیا کی بجائے اگلی دنیا کے خواب دیکھنے لگے ترمزی کی ایک روایت ہے شداد بن اوس کی روایت سے ہم تک پہنچی نفس وسلم نے فرمایا الق نفسہ و امل بعد الموت عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابے دار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کر لیا اگر ہم اس ایک آیت پہ غور کریں تو ہمیں حج کی اصل حکمت سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے حج اصل میں کیا ہے انسان کے لیے محشر کی تیاری کے دن ہے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی پابندی لگا دی کچھ چیزوں سے روک دیا لیکن آخر یہ سب کچھ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک با مقصد انسان بنانا چاہتے ہیں فمن فردا فی ہن الحج حج اصل میں ارادہ کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کیسے کرے حج کا تیاری کیسے کرے تو اس کے لیے پہلے سے انسان اپنے آپ کو تیار کرے اس کا شوق پیدا کرے حج اور عمرے کی وقت کو محسوس کرے اس کی خواہش ہو تڑپ ہو دل میں ایک بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں ایک فرض پورا کرنے کے لیے نہیں کہ مر گئے اس کے بغیر تو نہ جانے کیا ہوگا بلکہ جس کے دل کے اندر تڑپ لگ جائے اس بات کی کہ میں نے اللہ کے گھر کا سفر کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی انسان تیاری کرتا ہے پھر انسان واقعی اپنے آپ کو محسوس کرواتا ہے اس چیز میں کہ میں نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخرو کروانا ہے کیونکہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا یہ کام رب کے لیے تو پھر اس میں برکت آنے لگتی ہے اور یہی زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے جب انسان شعور کے ساتھ حج کرتا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسلام نے رفت سے منع کیا شہوت اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں میں ویسٹرن کنٹری کی بات نہیں کر رہی میں عام اپنے مسلمانوں کے طرز زندگی کی بات کروں گی تو عموماً زندگی کس کے گرد گھومتی ہے لسٹ بچپن میں ہی ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کی شادی کریں گے شادی اچھا تمہاری اس سے کر دیں پھر گڑیا گڈے کی شادی ہوتی ہے پھر جوان ہوتے ہیں تو خود اپنے دل میں جذبات مچلنے لگتے ہیں پھر ذرا لڑکی بڑی ہونے لگتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے اس کو یہی کہا جاتا ہے تو انہیں اپنے گھر جانا ہے لڑکوں کے سامنے ان سے باتیں کی جاتی ہیں اچھا تمہاری میں ایسی دلہن لاؤں گی ایسے نہیں لگتا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد بس ایک ہی رہ گیا شہوت خواہشات پہلے جہیز جمع کرتے رہو پھر گھر جاؤ سجاتے رہو اور پھر اسی کے اندر گم ہو جاؤ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں جمود آ چکا ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے اللہ تعالیٰ حج کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ تمہیں میں ایک پابند زندگی سکھاؤں چیز پاس موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے اب دیکھیے کہ جب ہم مقصد کے بغیر جیتے ہیں نا تو ہم ایک گندے پانی کا جوہڑ بن جاتے ہیں جو اپنی جگہ پہ رکا رہنے کی وجہ سے پانی بدبودار ہو جاتا ہے اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ سمندر اور دریا اس میں یہ بہتے ہیں نا پھر اس میں سے ندی نالے نکلتے ہیں پھر وہ آگے چھوٹی چھوٹی اسٹریمس میں بدلتے ہیں یہ کارآمد ہے اسی طرح یاد رکھیے چلتی بھی زندگی کارآمد ہے بہت سارے موڑ آئیں گے اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں حرکت پیدا کرو جو رک جاتا ہے وہ پھر پھٹک بھی جاتا ہے جو اصل مقصد کو بھول گیا پھر جب وہ رب کے پاس جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہ ملے گا اللہ نے میں دن کی یہ زندگی دی تھی کیوں تاکہ رب کے پاس جانے کی تیاری کر لو یہ زندگی کیوں ملی رب کے پاس واپس جانے کی تیاری کر لو ہم اس دنیا میں آئے بھول گئے کچھ اور ہی کاموں میں لگ گئے حج بہترین ٹریننگ کرواتا ہے کہ آؤ رب کے پاس جانے کی تیاری کرو اور اصل پہلے سے شوق اور جذبہ ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے نہ آنکھ غلط چیز دیکھے نہ کان غلط چیز سنے نہ زبان سے غلط لفظ نکلے جسم کا ایک ایک عز اس حقیقت کو پالے کہ میں اپنے رب کے حکم کا ہوا ہوں پھر انسان جب حج کر کے آتا ہے نا تو اس کا دل بدل جاتا ہے پھر وہ وہاں سے صرف تحفے تحائف نہیں لے کے آتا وہ تقوی لے کے آتا ہے حج کا ایک ایک لمحہ انسان کو اپنی موت یاد کرواتا ہے اس کی طرف جانا ہے انسان نے پھر انسان دیکھے گا کہ کس طریقے سے میں نے اپنے رب کو پانا ہے اب دیکھیے کہ تقوی کا سفر جو ہے نا اللہ کا خوف آسانیوں میں کم ہی نصیب ہوتا ہے حج ہے ہی مشکلوں کا نام گھر سے ہی سوچ کے جائیں کہ مشکل میں جا رہی ہوں زیادہ راہ جمع کرنا یہ سب کیا دکھاتا ہے کسی طرح مجھے ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے